بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر ماں باپ کو ہر والدین کو پریشان کرتا ہے جی بالکل کہ اس بھاگتی دوڑتی الجھی ہوئی دنیا میں ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش آخر کریں تو کیسے کریں صحیح ہر طرف سے ایک طوفان ہے اسکول سے موبائل فون سے دوستوں سے ایسے میں اپنے بچوں کو ایک مضبوط اور اچھا انسان بنانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے پاس سید جہاں زیب آبدی کے مضامین کا ایک مجموعہ ہے ہم فکری سے ہمراہی تک اچھا دیکھیں یہ کوئی عام پیرنٹنگ گائیڈ نہیں ہے نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کی آپ کہہ لیں ہما جہد تربیت کے لیے ایک مکمل فکری اور عملی منصوبہ پیش کرتی ہے زبردست آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس کتاب کے سمندر میں سے وہ سب سے قیمتی موتی نکالیں جو والدین کے لیے مشل راہ بن سکیں بالکل یعنی ہم صرف مسائل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس کتاب کی روشنی میں ایک واضح ایکشن پلان سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آئیے سب سے پہلے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کتاب کے مطابق آج والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کیا کیا یہ بچوں کی ضد ہے ان کا اسکرین ٹائم ہے یا کچھ اور یہیں پر یہیں پر کتاب ایک بہت چونکا دینے والا نقطہ اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اصل مسئلہ بچے کے اندر نہیں ہے اچھا بلکہ اس نظام کے اندر ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے اصل چیلنج بچے کا رویہ نہیں بلکہ وہ بیرونی ماحول ہے او یعنی ہمارا تعلیمی نظام ہمارا میڈیا اور یہ ورچوئل دنیا جو ان کے ذہنوں کو ایک خاص سمت میں پروگرام کر رہا ہے ایک منٹ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بچہ بات نہیں سنتا تو یہ صرف اس کی شرارت نہیں بلکہ اس میں اس پورے سسٹم کا بھی ہاتھ ہے جس کا وہ حصہ ہے جی بالکل یہ تو بہت بڑی بات ہے کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہم انفرادی مسائل میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ اس اجتماعی یلغار کو دیکھ ہی نہیں پا رہے صحیح آئیے سب سے پہلے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں کتاب کہتی ہے کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام بچوں کو لاشعوری طور پر ایک استعماری یا مغربی ذہنیت کا غلام بنا رہا ہے یہ ایک بہت بھاری الزام ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا اسکول ہمارے بچوں کو جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں دیکھیں جان بوجھ کر شاید نہ ہو لیکن اس نظام کا ڈھانچہ ہی ایسا ہے کتاب وضاحت کرتی ہے کہ یہ نظام کامیابی کا ایک ہی معیار دیتا ہے اور وہ کیا ہے پیسہ اسٹیٹس اور کیریئر علم کا مقصد خدا کی پہچان یا انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ اچھی نوکری اور بڑا گھر ہے صحیح تاریخ کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ بچے اپنی تہذیب اور اپنے ہیروز پر فخر کرنے کے بجائے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں oh. انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اصل ترقی تو مغرب نے کی ہے اور ہم ہم تو صرف ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ سوچ ان کی خودی کو ختم کر دیتی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا تو نہیں چھوڑ سکتے یہ تو یہ تو عملی طور پر ناممکن ہے نہیں نہیں کتاب اسکول چھوڑنے کی بات نہیں کرتی وہ گھر میں ایک متوازی فکری تربیت کا نظام قائم کرنے پر زور دیتی ہے متوازی نظام جی یعنی اسکول جو پڑھا رہا ہے اسے پڑھنے دیں لیکن گھر میں اس کا توڑ بھی فراہم کریں اچھا اس کے لیے پہلا قدم والدین کی اپنی فکری بیداری ہے انہیں خود سمجھنا ہوگا کہ کون سے نظریات ان کے بچوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں اس کے لیے ان اسلامی مفکرین کو پڑھنا ضروری ہے جنہوں نے جدید دور کے چیلنجز کا جواب اپنی تہذیب کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جیسے جیسے سید قطب علی شریاتی علامہ اقبال اچھا یعنی والدین پہلے خود کو نظریاتی طور پر مضبوط کریں تاکہ وہ بچوں کے سوالات کا جواب دے سکے ایک منٹ آپ نے کہا تھا عدل پر مبنی معیشت اور شرائی سیاست یہ بہت بھاری الفاظ ہے جی ایک عام گھر میں اس کا کیا مطلب ہوگا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے فیصلوں میں بچوں سے بھی مشورہ کیا جائے جیسے چھٹیوں پر کہاں جانا ہے تاکہ انہیں چھوٹی عمر سے ہی اپنی رائے دینے کی عادت ہو آپ نے بالکل صحیح سمجھا شورائی سیاست کا آغاز گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بچوں کو شامل کرنے سے ہی ہوتا ہے صحیح اور عدل پر مبنی معاشیت کا سبق انہیں یہ سکھانے سے ملتا ہے کہ چیزیں بانٹ کر استعمال کی جاتی ہیں اور گھر میں کسی ایک کی خواہش کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی جاتی اچھا یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ان کے اندر ایک بڑے اجتماعی نظام کا بیج بو دیتی ہیں یہ فکری تربیت کا نظام گھر میں قائم کرنا بہت اہم ہے لیکن آج کل تو گھر کے اندر ہی ایک اور دنیا موجود ہے یعنی موبائل فون کی والدین اسکول کے اثرات کو تو شاید کنٹرول کر لیں لیکن اس ورچوئل دنیا کا کیا کریں جو ہر وقت بچے کی جیب میں ہوتی ہے آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے کتاب اس مسئلے کو صرف وقت کا ضیاع نہیں مانتی وہ اس کے لیے ایک بہت گہری اصطلاح استعمال کرتی ہے خودی کی گمشدگی یا ڈسپلیسمنٹ آف سیلف خودی کی گمشدگی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ذات سے ہی بے دخل ہو رہا ہے بے دخل جی مطلب یہ کہ جدید ٹیکنالوجی صرف ایک اوزار نہیں ہے یہ ہمارے شعور ہمارے رشتوں اور ہمارے احساسات کو ایک مصنوعی سانچے میں ڈھال رہی ہے او انسان حقیقی دنیا کی خوشی غم اور تعلقات سے کٹ کر ایک مجازی دنیا میں اپنی شناخت تلاش کرنے لگتا ہے جہاں اس کی اہمیت کا تعین لائکس کامنٹس اور فالوورس کرتے ہیں بالکل وہ اپنی اصل ذات سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ واقعی میں کون ہے اور کیا چاہتا ہے اس کی روحانی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اگر میں آپ کی بات کو جوڑوں تو ایک طرف اسکول اور میڈیا کا نظام ہے جو بچوں میں احساس کمتری پیدا کر رہا ہے جی اور دوسری طرف یہ ورچوئل دنیا ہے جو ان کی اپنی ذات سے پہچانی چھین رہی ہے یہ تو ایک مستقل کشمکش کی طرح لگتا ہے ہے ان بیرونی حملوں سے نمٹنے کے لیے ہم بچوں کی اندرونی شخصیت کو کیسے مضبوط کریں ان کی اندرونی ڈھال کیسے بنے بہت خوبصورت سوال ہے کتاب کہتی ہے کہ بیرونی محاذ پر لڑنے سے پہلے اندرونی قلعے کو مضبوط کرنا ضروری ہے پہلا ہے احساس کمتری یعنی یہ احساس کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں جی اور یہ پیدا ہوتا ہے جب بچے کا مسلسل دوسروں سے موازنہ کیا جائے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر حوصلہ شکنی کی جائے یا ہر ناکامی پر اسے ملامت کیا جائے دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے تم سے تو کچھ نہیں ہوتا بالکل یہی جملے ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ نئے چیلنجز قبول کرنے سے ہی گھبرانے لگتا ہے اور دوسرا احساس دوسرا ہے احساس محرومی مجھے یاد ہے بچپن میں جب کسی دوست کے پاس نیا ویڈیو گیم آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں ہی سب سے بڑی کمی یہی ہے ہاں ہاں جی یہ احساس بچوں میں بہت شدید ہوتا ہے جب بچے کو لگتا ہے کہ اسے وہ کچھ نہیں مل رہا جو دوسروں کے پاس ہے تو اس سے حسد چڑچڑاپن اور غصہ پیدا ہوتا ہے صحیح اور تیسرا جو شاید سب سے خطرناک ہے وہ ہے احساس گناہ احساس گناہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے جب بچے کو ہر غلطی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور اسے اتنا شرمندہ کیا جائے کہ وہ خود کو ایک پیدائشی مجرم سمجھنے لگے او خدایا وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے ایسا بچہ خوشی کے احساس سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ خوشی کا حقدار ہی نہیں ہے ان تینوں احساسات کا تعلق تو براہ راست والدین کے رویے سے ہے اسی سلسلے میں کتاب میں والدین کے باہمی تعلقات کے اثر پر بھی بات کی گئی ہے جی بہت تفصیل سے یعنی میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کا بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا بہت گہرا اور سائنسی تعلق ہے کتاب کے مطابق جب والدین کا رشتہ پرسکون اور محبت بھرا ہوتا ہے تو بچے کے اندر تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے برعکس اگر گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہو یا خاموش قسم کی سرد مہری ہو تو بچے کا آسابی نظام مستقل ایک فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہتا ہے اچھا یہ تناؤ اس کے جسم میں اسٹریس ہارمونز جیسے کارٹیسول کی سطح کو بڑھا دیتا ہے جس سے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں جیسے جیسے میدے کے مسائل سر درد اور کمزور مدافعتی نظام یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کا خراب رشتہ بچے کو لفظی معنوں میں بیمار کر دیتا ہے تو ان نفسیاتی گتھیوں کو سلجھانے کا عملی طریقہ کیا ہے ہم ان تینوں منفی احساسات سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں یہاں کتاب ایک بہت طاقتور اور خوبصورت اصول بتاتی ہے جسے وہ الفاظ کا جادو کہتی ہے الفاظ کا جادو جی جدید نفسیات میں اسی چیز کو پگمولین ایفیکٹ یا سیلف فلفلنگ پروفیسی یعنی ایسی پیشنگوئی جو خود کو سچ ثابت کر دے بالکل مطلب ہمارے الفاظ صرف باتیں نہیں بلکہ ایک قسم کی پروگرامنگ ہے جو ہم اپنے بچوں کے ذہن میں کر رہے ہیں جی ہاں یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر میں اپنے بچے کو بار بار کہوں کہ تم بہت ضدی ہو تو میں نادانستہ طور پر اسے ضدی بننے کی ٹریننگ دے رہی ہوں قائم کرتے ہیں اور جس طرح اس توقع کا اظہار کرتے ہیں وہ شخص لاشعوری طور پر ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے آئیے اس کی ایک عملی مثال دیکھتے ہیں جو کتاب میں دی گئی ہے ہے ہے فرض کریں ایک بچہ جھوٹ بولتا ٹھیک یہ تو بہت عام مسئلہ ہے اب والدین کے پاس دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ اسے سب کے سامنے ڈانٹے اور کہیں تم بہت بڑے جھوٹے ہو اس سے کیا ہوگا بچے کے ذہن میں جھوٹا کا لیبل چپک جائے گا وہ سوچے گا کہ میں تو ہوں ہی جھوٹا تو پھر سچ بولنے کا کیا فائدہ صحیح دوسرا راستہ جو کتاب تجویز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے الگ لے جا کر کہا جائے بیٹا مجھے معلوم ہے میرا بیٹا تو بہت سچا اور بہادر ہے اچھا مجھے جگتا ہے تم کسی بات سے گھبرا گئے تھے اس لیے تمہارے منہ سے غلط بات نکل گئی چلو مجھے بتاؤ کیا بات تھی یہ تو بہت دلچسپ نفسیاتی چال ہے یعنی آپ بچے کے موجودہ عمل یعنی جھوٹ کو اس کی بنیادی اچھائی سے الگ کر رہے ہیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے ہو بس تم نے ایک غلط کام کیا اس سے تو بچے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی یہی نقطہ ہے یہ مثبت توقع بچے کے ذہن میں ایک ایسی آئیڈیل تصویر بناتی ہے جس سے وہ خود پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے والدین مجھے سچا سمجھتے ہیں مجھے ان کے اس یقین کو ٹوٹنے نہیں دینا واہ یہ تعدیب نہیں بلکہ تعمیر شخصیت ہے یہ ہے الفاظ کا جادو ٹھیک ہے تو ہم نے نفسیاتی طور پر ایک مضبوط بچہ تیار کر لیا جو احساس کمتری اور دوسرے مسائل سے محفوظ ہے لیکن کس لیے کیا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایک خوش اور کامیاب انسان بنے کتاب میں سیاسی تربیت کی بات کی گئی ہے جی سچ کہوں تو جب میں نے یہ لفظ پڑھا تو میرے ذہن میں جھنڈے نعرے اور سیاستدانوں کی تقریریں آئیں جو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں لگتی صحیح کتاب اس لفظ کو کس مختلف معنی میں استعمال کر رہی ہے آپ کا سوال بہت اہم ہے کیونکہ عام طور پر اس لفظ کو غلط سمجھا جاتا ہے کتاب کے مطابق سیاسی تربیت کا مطلب پارٹی پالیٹکس سکھانا ہرگز نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا مطلب ہے بچے کے اندر عدل اور ظلم حق اور باطل میں فرق کرنے کا شعور بیدار کرنا اسے یہ سکھانا کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا بلکہ معاشرے میں ہونے والی ناانصافی کو محسوس کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے اور یہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے کیا ہم اسے پانچ سال کی عمر میں فلسطین اور کشمیر کے مسائل بتانا شروع کر دیں نہیں نہیں اس کا آغاز بھی گھر سے ہی ہوتا ہے جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کھلونا برابر تقسیم ہوا ہے تو وہ انصاف سیکھتا ہے اچھا جب وہ کارٹون میں کسی کمزور کردار کو طاقتور کردار سے پٹتا دیکھ کر اداس ہوتا ہے تو دراصل اس کی سیاسی تربیت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے Hmm. اسے ظلم کے خلاف جدوجہد کرنے والی شخصیات جیسے امام حسین یا امام علی کی کہانیاں سنائی جائیں لیکن صرف تاریخی واقعات کے طور پر نہیں بلکہ انہیں اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے اچھا اس سے وہ ظلم کو پہچاننا اور اس کے خلاف کھڑا ہونا سیکھے گا یہ بات تو نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے مسئلے سے بھی جڑتی ہے اکثر والدین سختی کرتے ہیں نماز پڑھنے کا کہتے ہیں لیکن نوجوان مزید دور ہو جاتے ہیں جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کتاب اس معاملے میں سختی سے منع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ دین کو بوجھ اور پابندیوں کا مجموعہ بنا کر پیش نہ کیا جائے بلکہ اسے ایک مکمل اور پرکشش طرز زندگی کے طور پر دکھایا جائے اور سب سے اہم بات والدین حاکم نہیں دوست بنے ان کے شکوک و شبہات اور الجھنوں کو تحمل اور حکمت سے سنیں ٹھیک ہے اور پھر کتاب ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی نقطہ بتاتی ہے وہ کیا وہ کہتی ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح عالمی طاقتیں اور میڈیا اربوں ڈالر خرچ کر کے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اچھا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے دیکھیے نوجوانوں کے اندر ایک فطری باغیانہ مزاج ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو کے خلاف جانا چاہتے ہیں جی بالکل جب انہیں یہ شعور دیا جاتا ہے کہ دین سے دوری نماز چھوڑنا یا مغربی تہذیب کی نقالی در اصل اسی دشمن کے منصوبے کا حصہ ہے جس کا وہ شکار ہو رہے ہیں تو تو ان کا یہی باغیانہ مزاج ایک مثبت رخ اختیار کر لیتا ہے دین پر عمل کرنا ان کے لیے صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں رہتا بلکہ اس عالمی استعماری نظام کے خلاف ایک مزاحمت اور اعلان جنگ بن جاتا ہے واہ وہ دین کے محافظ بن جاتے ہیں یہ تو پورے مسئلے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے تو آئیے اب ان تمام دھاگوں کو جوڑتے ہیں ہم نے تعلیمی نظام کے چیلنجز سے بات شروع کی پھر نفسیاتی مضبوطی پھر سماجی شعور جی ایسا لگتا ہے کہ کتاب بنیادی طور پر ہمارے لیے کامیابی کے تصور کو ہی بدلنا چاہتی ہے آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا کتاب موجودہ تعلیمی ماڈل اور اسلامی ماڈل میں ایک بنیادی فرق واضح کرتی ہے وہ کیا ہے موجودہ نظام علم کو ایک پروڈکٹ یعنی ایک تجارتی مال سمجھتا ہے اس کا مقصد مارکیٹ کے لیے ایک اچھا کارآمد ملازم تیار کرنا ہے یہاں علم کی تجارت ہو رہی ہے اسلامی ماڈل علم کو امانت الہی سمجھتا ہے یہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے اس کا مقصد صرف روزگار حاصل کرنا نہیں بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنا اور اس علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا ہے اس کی کوئی عملی مثال دیں ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں دونوں ماڈلز میں کیا فرق ہوگا بہت اچھی مثال ہے ایک ڈاکٹر جسے موجودہ نظام نے تیار کیا ہے وہ اپنی ڈگری کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھے گا اس کا ہدف بڑا کلینک اور مہنگی گاڑی ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ ڈاکٹر جس کی تربیت اسلامی ماڈل پر ہوئی ہے وہ اپنے علم کو اللہ کی امانت سمجھے گا وہ جب مریض کا علاج کرے گا تو اس نیت سے کرے گا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے یعنی اس کا عمل عبادت بن جائے گا بالکل اس کا یہ عمل عبادت بن جائے گا اگر وہ پیسے لے گا بھی تو اس کا مقصد خدمت پر غالب نہیں آئے گا یہ ہے امانت میں خیانت اور امانت کی پاسداری کا فرق تو پھر تربیت کا حتمی ہدف کیا ہوا ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں حتمی ہدف یہ ہے کہ بچوں کو صرف ایک کامیاب پروفیشنل ایک ڈاکٹر انجینئر یا بزنس مین نہیں بلکہ ایک عبداللہ یعنی اللہ کا سچا بندہ اور اور خلیفت اللہ یعنی زمین پر اللہ کا نائب بنایا جائے ایک ایسا انسان جو اپنے علم اور ہنر کو خدا کی دی ہوئی امانت سمجھ کر معاشرے میں عدل انصاف اور بھلائی قائم کرنے کے لیے استعمال کرے آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کوئی جز وقتی کام یا کوئی سائڈ پروجیکٹ نہیں ہے ہرگز نہیں یہ ایک مکمل مشن ہے ایک ایسی مہم جو والدین کی اپنی فکری اور روحانی بیداری سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایسی نسل کی تعمیر پر ختم ہوتی ہے جو نہ صرف ذاتی طور پر کامیاب ہو بلکہ اپنے معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے درد رکھتی ہو اور اسے بدلنے کا ویژن بھی رکھتی ہو بالکل کتاب کا آخری اور سب سے گہرا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف امتحانی بورڈز یا جاب مارکیٹ کے لیے تیار نہیں کر رہے ہم انہیں ایک عظیم الہی مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کیا ہماری آج کی تربیت بچوں کو صرف دنیا کی اس اندھی دوڑ میں تیز بھاگنے کے لیے تیار کر رہی ہے یا انہیں وہ شعور اور ہمت بھی دے رہی ہے کہ وہ اس دوڑ کے اصولوں کو چیلنج کر سکیں ظلم کے نظام کو پہچان سکیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں بہت اہم سوال ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف ایک اور نسل تیار کر رہے ہیں یا ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں